السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر ہمتن گوشت ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تیسویں سپارے کی آخری صورت کی ایک کہانی تیسویں سپارے کی آخری تین صورتیں بہت ہی اہم ہیں اور رات کو سونے سے پہلے انہیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ شیطان نہ آئے ہمارے پاس جو کہانی ہم آج سنیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں سنائی مگر انہوں نے صورت الناس میں ہمیں کیا کہا ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کہانی سے آج ہم کہانی سنیں گے قل اعوذ برب الناس کی ایبو ایبو ایبو فرحان اپنے بستر میں زور زور سے چیخ رہا تھا اس کی امی تیزی سے اٹھی اور اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کیا ہو گیا ہے میرے بہادر بیٹے کو انہوں نے پریشانی سے پوچھا ابو ابو وہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا امی نے اس پر معوضتین پڑھ کر دم کیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئیں فرحان انڈونیشیا میں رہنے والا ایک سات سال کا بچہ تھا بہت سمجھدار اور بہادر اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس طرح ڈر گیا تھا صبح اس نے امی سے پوچھا کہ ابو رات آپ نے کیا پڑھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی تھی اس کی امی مسکرائی نیند تو آنی ہی تھی دنیا کی سب سے طاقتور پناہ میں جو آ گئے تھے کیا مطلب ایبو انڈونیشین بچے اپنی امی کو ایبو کہتے ہیں فرحان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کیسی پناہ اس نے پوچھا چلیے آج آپ کو اس پناہ کی کہانی سناتے ہیں امی نے کہا ذرا صورت ناچ تو پڑھیے گا انہوں نے کہا فرحان نے پچھلے ہفتے ہی تو یاد کی تھی مسجد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس امی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا وہ رک گیا اب بتائیے فرحان کتنی بار اعوذ کہا ہے آپ نے دو بار فرحان نے کہا جی ایک بار اللہ کے ساتھ اور ایک بار رب الناس کے ساتھ رب الناس کون ہے بتائیے نا ابو کون ہے فرحان کو امی کا رکنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا لوگوں کا رب امی اتنا کہہ کر پھر خاموش ہو گئی رب فرحان کے سوال تیار تھے جی رب پترا میرے دل کے ٹکڑے اب کے فرحان نے کوئی سوال نہ کیا وہ سمجھ گیا امی تنگ کرنے کے موڈ میں ہیں رب یعنی کہ پالنے والا پرورش کرنے والا خیال رکھنے والا آقا مالک انتظام کرنے والا اب بھلا بتاؤ کون ہے وہ اللہ تعالی فرحان نے آہستہ سے کہا شاباش ہم اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی پناہ میں آتے ہیں بالکل ایسے جیسے گرمی سردی اور موسم سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں پناہ لیتے ہیں دروازہ بھی بند کر لیتے ہیں ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس کی سوات صفات سے یعنی کہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ میں ہیں سب سے پہلی تو یہی ہے کہ وہ رب الناس ہے تمام لوگوں کو پالنے والا پالنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ہمیں بناتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں جانتے ہو کیا مطلب ہے آپ بتائیے ابو فرحان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے مختلف پھل سبزیاں اگاتے ہیں مختلف موسم بھیجتے ہیں ہمارے رشتہ دار اور دوست بناتے ہیں یعنی کہ ہمارا جسم عقل سمجھ دماغ احساسات ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں اتنا کہہ کر امی خاموش ہو گئیں فرحان خاموش بیٹھا تھا امی نے اس کے ماتھے پر پڑے بال ہٹائے اور تو وہ چونکا اب اگر میرے بیٹے کی اجازت ہو تو میں کھانا پکا لوں انہوں نے مذاق سے کہا ابو جی مگر وعدہ کیجئے کل آپ اعلان ناز کی بھی مطلب مطلب بتائیں گی اس نے کہا پکا وعدہ میرے بیٹے امی نے اسے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئیں آج کے لیے اتنا ہی فرحان کی باقی کہانی کے ساتھ ہم آئیں گے انشاءاللہ کل ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ